حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے پیدائشی نصب کی وجہ سے حرام ہیں رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے نسائی حدیث نمبر تین ہزار تین سو دو